لہٰذا اے پیغمبر جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں تم اس پر صبر کرو اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج ڈوبنے سے پہلے بھی